السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے سمجھدار اچھلتے کودتے چمکتے دمکتے ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی اور دیس دیس کی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ایسی کہانی جو لکھی تو گئی تھی بہت پہلے مگر مشہور بڑی ہوئی تھی یہ کہانی لکھی تھی ہیلن مین نے جو کہ بچوں کے لیے مزے کی کہانیاں لکھتی تھیں اور یہ کہانی پہلی بار شائع ہوئی تھی اٹھارہ سو ننانوے میں اس کا ترجمہ آپ کے لیے کیا ہے عبید رضا نے اور کہانی کا عنوان ہے چھوٹا سمبو ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک چھوٹا لڑکا تھا جس کا نام چھوٹا سمبو تھا اس کی ماں کو ممبو اور باپ کو جمبو کہتے تھے انہوں نے سمبو کے لیے ایک چھوٹا سرخ کوٹ اور خوبصورت چھوٹی سی نیلی پتلون تیار کی اور سمبو کو بازار لے گئے جہاں سے اس نے خوبصورت سبز چھتری اور پیارے پیارے چھوٹے کاسنی جوتے خریدے جن کا تلوا کرمزی رنگ کا تھا یہ کپڑے چھوٹے سمبو نے جب پہنے تو وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا اسی حالت میں چھوٹا سمبو چہل قدمی کے لیے جنگل کی طرف نکل گیا چلتے چلتے اس کے راستے میں ایک شیر آ گیا شیر نے اس سے کہا میں تمہیں کھا جاؤں گا چھوٹا سمبو کہنے لگا او نہیں جناب شیر مجھے مت کھائیے گا میں آپ کو اپنا خوبصورت چھوٹا سرخ کوٹ دیتا ہوں شیر نے کہا بہت خوب میں تمہیں اس وقت نہیں کھاؤں گا لیکن تمہیں اپنا خوبصورت چھوٹا کوٹ مجھے دینا ہوگا جب شیر کو بیچارے چھوٹے سمبو کا خوبصورت چھوٹا سرخ کوٹ مل گیا تو وہی کہتا ہوا چلا گیا دیکھو دیکھو میں جنگل کا سب سے عظیم شیر ہوں پھر چلتے چلتے چھوٹے سمبو کے راستے میں ایک دوسرا شیر آ گیا شیر بولا میں تمہیں کہا جاؤں گا چھوٹا سمبو کہنے لگا اوہ نہیں جناب شیر مجھے مت کھائیے میں آپ کو اپنی خوبصورت نیلی پتلون دیتا ہوں تو شیر نے کہا ہاں، بہت خوب میں تمہیں اس وقت تو نہیں کھاؤں گا لیکن تمہیں اپنی خوبصورت نیلی پتلون دینی ہوگی جب شیر کو بیچارے چھوٹے سمبو کی خوبصورت نیلی پتلون مل گئی تو وہ بھی یہ کہتے ہوئے چلا گیا دیکھو دیکھو میں جنگل کا سب سے عظیم شیر ہوں پھر چلتے چلتے چھوٹے سمبو کے راستے میں ایک تیسرا شیر آ گیا وہ شیر بولا <laughs> میں تمہیں کھا جاؤں گا چھوٹے سمبو نے اس سے کہا او نہیں جناب شیر مجھے مت کھائیے میں آپ کو اپنے خوبصورت کاسنی رنگ کے جوتے دے دیتا ہوں لیکن شیر نے کہا ہاں تمہارے جوتوں سے مجھے کیا فائدہ ہوگا میرے چار پاؤں ہیں اور تمہارے صرف دو تمہارے پاس میری ضرورت جتنے جوتے نہیں ہیں چھوٹے سمبو نے کہا آپ اپنے کانوں پر پہن سکتے ہیں شیر نے سوچتے ہوئے کہا او ہاں یہ کر سکتا ہوں بہت اچھا خیال ہے یہ مجھے دو میں تمہیں اس اس وقت نہیں کھاؤں گا جب شیر کو بیچارے چھوٹے سمبو کے خوبصورت کاسنی رنگ کے جوتے مل گئے تو وہ کہتے ہوئے چلا گیا دیکھو دیکھو میں جنگل کا سب سے عظیم شیر ہوں پھر چلتے چلتے چھوٹے سمبو کے راستے میں ایک چوتھا شیر آ گیا وہ شیر بولا میں تمہیں کھا جاؤں گا چھوٹے سمبو نے کہا اوہ نہیں جناب شیر مجھے مت کھائیے میں آپ کو اپنی خوبصورت سب چھتری دے دیتا ہوں شیر نے کہا ہاں میرے کس کام کی مجھے تو اپنے چاروں پنجوں سے چلنا ہوتا ہے چھوٹے سمبو نے کہا آپ اس کو اپنی دم سے باندھ سکتے ہیں شیر کہنے لگا او اچھا اب میں سمجھا یہ مجھے دو میں اس وقت تمہیں نہیں کھاؤں گا جب شیر کو بیچارے چھوٹے سمبو کی خوبصورت سب چھتری مل گئی تو وہ یہ کہتے ہوئے چلا گیا دیکھو دیکھو میں جنگل کا سب سے عظیم شیر ہوں پھر بیچارہ چھوٹا سمبو رونے لگا کیونکہ شیروں نے اس کے سارے اچھے کپڑے لے لیے تھے اسی دوران سمبو کو ایک خوفناک آواز سنائی دی اور اس میں تیزی آتی گئی چھوٹے سمبو نے خود سے کہا سارے شیر مجھے کھانے کے لیے واپس آ رہے اب میں کیا کروں سمبو جلدی سے کھجور کے درخت کے پیچھے چھپ گیا اور یہ دیکھنے کی کوشش کرنے لگا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے اس نے دیکھا کہ سارے شیر اس بات پر لڑ رہے تھے کہ ان میں کون سا شعر سب سے عظیم ہے اور آخر کار وہ سب غصے میں آ گئے اور ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے لگے سب کے سب آپس میں غصے سے ایک دوسرے کو تیز نوکیلے ناخنوں والے پنجوں سے اور بہت بڑے سفید دانتوں سے چیرنے پھاڑنے لگے تمام شیر گتھم گتھا قلع بازیاں کھاتے نیچے اس درخت تک آ گئے جس کے پیچھے چھوٹا سمبو چھپا ہوا تھا لیکن اس نے جلدی سے چھلانگ لگائی اور چھتری کے پیچھے چھپ گیا سبھی نے ایک دوسرے کو دموں سے پکڑ لیا وہ غصے سے درخت کے گرد دائرے میں جھگڑتے اور جھپٹتے رہے جب شیر سمبو سے بہت دور جا چکے تو اس نے چھلانگ لگائی اور شیروں کو آواز دی او شیرو کیوں تم نے اپنے سارے اچھے کپڑے اتار پھینکے کیا تمہیں اب ان کی ضرورت نہیں لیکن شیروں کی طرف سے صرف ایک ہی جواب آ رہا تھا پھر چھوٹا سمبو کہنے لگا اگر آپ کو ضرورت ہے تو بتائیے یا میں لے جاؤں لیکن شیر ایک دوسرے کے دمیں نہیں چھوڑ رہے تھے صرف کی آوازیں آ رہی تھیں تمام شیر بہت ہی غصے میں تھے اور ایک دوسرے کی دم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے وہ غصے میں درخت کے گرد تیزی سے بھاگ رہے تھے اور ایک دوسرے کو کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے وہ اتنی تیزی سے بھاگ رہے تھے کہ ان کی ٹانگیں نظر نہیں آ رہی تھیں وہ اب بھی تیزی سے بہت تیزی سے بھاگ رہے تھے آخر کار وہ پگھلنے لگے اور پگھل کر ان کا مکھن بن گیا اب درخت کے ارد گرد صرف پگھلا ہوا مکھن پڑا تھا اب سمبو کا گھر آ گیا اور ایک بڑا پیتل کا برتن اٹھا کر وہ واپس پہنچا اور کہنے لگا واہ لذیذ مزیدار مکھن میں گھر لے جاؤں گا اور ممبو اس سے کھانا پکائیں گی پھر اس نے بڑے سے پتیلے کے برتن میں وہ مکھن ڈالا اور گھر لے آیا پھر ممبو نے اسے کھانا پکایا لیکن سمبو خوش نہیں ہوا تو ممبو نے آٹا انڈے دودھ شکر اور مکھن کو ملا کر ایک بڑا سا پیارا کیک تیار کیا جسے اس نے اس پگھلے مکھن میں تیار کیا تھا جو شیروں کے پگھلنے سے بن گیا تھا بس کیک چھوٹے شیروں کی طرح ذرا پیلے اور بھورے رنگ کا تھا وہ سب کھانے کے لیے بیٹھ گئے چھوٹے سمبو نے بہت سارا کیک کھایا کیونکہ اسے بہت شدید بھوک لگ رہی تھی آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے انشاءاللہ اللہ ایک اور نئی مزیدار کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ